Pleasant environment. Get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings. Challenges of today's world. Melting glaciers. Global warming is increasing. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے and I welcome you all here today to the thirteenth lecture of environmental psychology students as usual let's start our lecture with a brief review of what we discussed in last lecture ہمارا لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل کے اندر ان سارے ریسپانسز کو جو ہم کسی ناول یا نئے انوائرمنٹ کے اندر جا کر دیتے ہیں دراصل ان ریسپانسز کو ڈسکس کرتے وقت میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ان کو پروسیسز کے طور پر بھی لے سکتے ہیں اور آپ ان کو step by step different rungs of the ladder کے طور پر بھی لے سکتے ہیں کہ جن کے اوپر چڑھتے چڑھتے ہم ایونچلی ایک ناول انوائرمنٹ کو ایک بہت فیملیئر انوائرمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اسٹوڈینٹس جن پروسیس کا ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا وہ پروسیسز کچھ اس طرح سے تھے سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ جب ہم کسی نئے انوائرمنٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہ نیا انوائرمنٹ ہمیں ہمارے افیکٹ کے لیول کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے افیکٹ سے ہمارا مطلب ہے کہ وہ ہمیں ہمارے اموشنل لیول کے اوپر امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے جس سے مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ کسی بھی نئے انوائرمنٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو اس انوائرمنٹ کے اندر جا کر ہم اس کے بارے میں اچھا فیل کر سکتے ہیں یا برا فیل کر سکتے ہیں یہاں پر اس افیکٹ کے لیول کو ڈیٹیل میں سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی انٹرویو کی جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک صاحب جب کسی جگہ پر انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں کسی جاب کے بارے میں انٹرویو دینے کے لیے تو جیسے ہی وہ کمرے کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو جو سارے انٹرویوز ہوتے ہیں وہ ان صاحب کو ایز اے ناول اسٹیمولس لیتے ہیں اور ایز ناول اسٹیمولس وہ ان کے بارے میں انفارمیشن پرسیو کرتے ہیں on a very affective level affect level کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو مختلف اموشنل پوائنٹس آف ویوز کے تحت دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو آپ پسند کرتے ہیں تو کسی چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں اب جس طرح سے یہ صاحب اس انٹرویو کے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور جس طرح سے یہ ان کی چال ڈھال ہے اور ان کی بات کرنے کا اسٹائل ہے ان ساری چیزوں سے ان انٹرویوئرس کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی ناول اسٹیمولس کو سب سے پہلے جس لیول پہ ٹچ کرتے ہیں that is a sentimental level اور اگر وہ ان صاحب کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیں ان کو کسی طرح سے ان کا امپریشن پسند نہ آئے تو وہ باقی کے ریمیننگ انٹرویو میں چانسز ہیں کہ وہ یہ پروو کرتے رہیں گے کہ یہ صاحب جاب کو ڈیزرو نہیں کرتے اور اگر وہ ان کو پسند آ گئے ہیں تو شاید وہ باقی کے ریمیننگ انٹرویو میں یہ پروو کرتے رہیں کہ یہ صاحب اس جاب کو ڈیزرو کرتے ہیں دراصل باٹم لائن یہ تھا کہ اس ایگزامپل کے ذریعے آپ یہ سمجھ سکیں کہ ہم افیکٹ لیول کے اوپر چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں جب ہم سینٹیمنٹل لیول پر چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں تو یہ چیز ہمارے اس انوائرمنٹ کے اندر فیوچر ریلیشن شپ کو ڈٹرمن کرتی ہے اگر ہم کسی چیز کو پازیٹیولی دیکھتے ہیں تو ہم اس کو پازیٹیو طریقے سے لیں گے اگر ہم کسی چیز کو نیگیٹو طور پہ پرسیو کرتے ہیں ہمارا انیشیل سینٹیمنٹ انیشیل انٹریکشن اس انوائرمنٹ کے اندر نیگیٹو تھا تو شاید یہ ہمارا فیوچر انٹریکشن بھی نیگیٹو ہی رہے اس انوائرمنٹ کے اندر اسٹوڈینٹس جب ہم افیکٹ لیول کو کراس کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اورینٹیشن لیول کے اندر آتے ہیں اورینٹیشن لیول کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس انوائرمنٹ کے اندر کہاں پر ہیں دراصل یہ بہت ہی فزیکل قسم کا ٹاسک ہوتا ہے جس میں انڈیویجولس اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس جگہ پر وہ ہیں وہاں سے دوسری جگہ کس جگہ پر ہیں you make hall at that a person would like to get to the grips with his environment in order to find out that where he is or where he از لونگ اور اس انوائرمنٹ کے اندر باقی کی چیزیں کہاں پر ہیں دراصل اورینٹیشن کا پروسیس اس وجہ سے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر ہماری مختلف نیڈس اور ڈیزائرس ہوتی ہیں جو ہمیں فلفل کرنا ہوتی ہیں مثلا جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آپ کی نیڈس یہ ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو پراپرلی ایجوکیٹ کرنا ہے اور اس سارے پروسیس کے اندر اپنے آپ کو اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی تعلیم مکمل ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس یونیورسٹی کے آرکیٹیکچرل میپ کے ساتھ بخوبی واقف ہوں اگر آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے تو آپ اپنے آپ کو اس یونیورسٹی میں کنڈکٹ نہیں کر پائیں گے so orientation on a very physical level is very very important دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں تو ہماری انیشیلی اورینٹیشن وہاں پر بڑی ویک ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ناول انوائرمنٹ ہوتا ہے اور اس ناول انوائرمنٹ کو ہم ابھی مکمل طور پر سمجھ نہیں پائے ہوتے اور آہستہ آہستہ کچھ وقت لگتا ہے جب ہم مختلف جگہوں کے بارے میں راستے جاننا شروع کر دیتے ہیں شارٹ کٹس ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے میتھڈس استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنا وقت بچا سکتے ہیں اور اپنی پرفارمنس کو ساتھ ہی ساتھ امپروو کر سکتے ہیں the next important step that we discuss was the step of categorisation جب اورینٹیشن کے پروسیس سے گزر جاتے ہیں تو ہم کیٹیگرائزیشن کے اسٹیپ کے اندر آتے ہیں جہاں پر جو ایگزٹنگ انفارمیشن ہے اس کو ہم مختلف کیٹیگریز کے اندر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں یہ مختلف انفارمیشن جو مختلف کیٹیگریز کے اندر آتی ہیں یہ دراصل ہمارے پرسیپشن کے پروسیس کو مزید فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں اس کو مزید شارپن کرتی ہیں اور مور افیکٹو بناتی ہیں کیونکہ جب انفارمیشن کیٹیگرائز ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس انوائرمنٹ کے اندر مختلف جگہیں کہاں پر ہیں مختلف امپورٹنٹ پلیئرس کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں کیٹیگرائزیشن سے جب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں next important step is systematisation naturally جب ہم انفارمیشن کو کیٹیگرائز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اگلے اسٹیپ کے اندر ہم اس کیٹیگرائز انفارمیشن کو بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے اپنے مائنڈ کے اندر پلیس کرنا شروع کر دیتے ہیں سسٹمیٹائزیشن کے اندر ہم اس کمپلیکس انوائرمنٹ کو چھوٹے چھوٹے بلاکس کے اندر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے blocks are actually the building blocks of our understanding اور یہ بلڈنگ بلاکس آف انڈرسٹینڈنگ ہمیں ایونچولی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس انوائرمنٹ کے اندر اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنے میں زیادہ افیکٹولی اسٹوڈینٹس سسٹمیٹائزیشن سے جب ہم آگے جاتے ہیں تو ہم مینیپولیشن کے اسٹیپس کے اندر آ جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس انوائرمنٹ کو اب اتنا زیادہ جان گئے ہیں کہ ہم اس انوائرمنٹ کے مختلف ہینڈلس ہم نے ڈھونڈ لیے ہیں جن کو مینیپولیٹ کر کے ہم اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹیو اور ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے آپ کو اگزامپل دی ایک صاحب جو ایک نئی جاب پر جوائن کرتے ہیں اور جب وہ پہلے دن جاتے ہیں تو شاید انہیں اپنی جاب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا انیشیلی ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے آفس آفس میں مختلف جگہیں کہاں پر ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کہاں پر ہیں ان کو اپنے باس یا اپنے دوستوں کے بارے میں یا اپنے کولیگس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے this particular gentleman is very very ineffective at least for the first five or six days of stay in the office لیکن آہستہ آہستہ وہ ناول انوائرمنٹ کو پرسیو کرنے کے مختلف اسٹیپس میں سے گزرتے جاتے ہیں اور فائنلی ایک اسٹیپ آتا ہے جہاں پر وہ ایگزٹنگ انوائرمنٹ کے مختلف ہینڈلس ڈھونڈ لیتے ہیں جن کے حساب سے وہ اس انوائرمنٹ کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اب ان صاحب کو یہ پتا ہے کہ ان کے باس کس طرح کے ہیں ان کی جاب کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں ان کو اپنے آپ کو کس طرح سے کنڈکٹ کرنا ہے اور ایونچولی اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹوس کس طرح سے حاصل کرنے ہیں اسٹوڈینٹس جو فائنل اسٹیپ ہم نے ڈسکس کیا تھا that was the step of means ہمارے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ہم مختلف نام دینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اس انفارمیشن کے ساتھ اتنے فیملیئرائز ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو مختلف ایسے نام دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ پرسنل میننگ رکھتے ہوں اور ہمارے لیے پرسنلی سگنیفیکینٹ ہوں اسی لیے آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ ہم یونیورسٹیز میں ایک دوسرے کے یا مختلف colleges of the same age ایک دوسرے کے نیم سیکس رکھ دیتے ہیں یا پھر ہم مختلف جگہوں کے اپنے حساب سے نام رکھ دیتے ہیں دراصل جب ہم انفارمیشن کو انکوڈ کر دیتے ہیں that encoded information is a packet of information that can be easily communicated to other people naturally encoding کا پروسیس اس صورت میں زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ جب انوائرمنٹ کے بارے میں بہت کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ انفارمیشن آ رہی ہے تو آپ اس کو کسی ایسے پیکٹ کے اندر انکوڈ کر دیں جب جو پیکٹ آپ کسی دوسرے کو دیں تو فوراً سے سمجھ جائیں گے کہ اس پیکٹ کے اندر کیا چیز ہے اسٹوڈینٹس انکوڈنگ کے پروسیس کے ذریعے سے ہمیں اس انوائرمنٹ کے بارے میں مزید بہتر انفارمیشن حاصل ہو جاتی ہے اور یہ سارے چھ کے چھ اسٹیپس جب ہم پورے کرتے ہیں تو ایک ناول انوائرمنٹ ہمارے لیے بہت زیادہ فیملیرائز انوائرمنٹ بن جاتا ہے اسٹوڈینٹس یہاں سے ہم نے جب لیکچر کو آگے بڑھایا تو ہم نے بات کی تھی کوگنیٹو میپس کے بارے میں اور یہاں پر کوکنیٹو میپس کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کسی صاحب کو ٹیلی فون پر اپنے گھر کا راستہ بتا رہے ہیں اور ڈائریکشنس دے رہے ہیں تو آپ وہ ڈائریکشنس اس صورت میں نہیں دے سکتے جب آپ کے پاس ایک پراپر اورینٹیشن نہیں ہے کہ آپ کا گھر اس شہر میں کس جگہ پر ہے اور آپ کے ذہن میں ایک امیجنری میپ نہیں ہوتا آپ کے گھر کے راستے کے بارے میں کوکنیٹو میپس دراصل مینٹل ریپرزینٹیشنس ہوتی ہیں ہماری اس امیجنیشن کی جو ہم نے ریالٹی کے بارے میں بلڈ اپ کی ہوتی ہے آہستہ آہستہ جب کوئی انوائرمنٹ آپ کے لیے بہت فیملیئر ہو جاتا ہے تو آپ کا کوکنیٹو میپ بھی بہت زیادہ واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے نیچرلی جب آپ کسی ناول انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو انیشیلی آپ کا کوکنیٹو میپ نہ صرف ویک ہوتا ہے بلکہ اس میں اسپیسیفکیشنس بھی بہت کم ہوتی ہیں لیکن جوں جو وقت گزرتا جاتا ہے اور آپ اپنے آپ کو فیملیئرائز کرنے کے مختلف پروسیسز اور اسٹیپس کو کور کرتے جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کا کوکنیٹو میپ وسیع ہوتا رہتا ہے اور اس کے اندر ڈیٹیلس اور اسپیسیفکیشنس آنا شروع ہو جاتی ہیں دراصل یہ کوکنیٹو میپ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم کسی انوائرمنٹ کو کتنا بہتر طریقے سے سمجھ پائے ہیں اب ایک صاحب جب آپ سے فون پہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر کا راستہ کدھر ہے اور میں آپ کے گھر سے تقریباً پانچ کلو کے فاصلے پر ہوں تو آپ اس کوگنیٹو میپ کو فوراً ایکٹیویٹ کرتے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر اور یہ امیجن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صاحب ایکچولی اس وقت کہاں پر ہیں اور پھر جب آپ ٹیلی فون پر ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کوگنیٹو میپ کے اندر مختلف مائل سٹونز اور مختلف پلیسز میں سے گزرتے ہوئے ان صاحب کو اپنے گھر کی ڈائریکشن دینا شروع کر دیتے ہیں دراصل اگر آپ غور کریں یہاں پر تو آپ جب کسی صاحب سے بات کر رہے ہیں جن کو راستہ بتا رہے ہیں تو یہ دراصل دو کوگنیٹو میپس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں naturally the other person is not very familiar with the surroundings of your home and his cognitive map is actually very very weak so this is more less a process جس کے اندر آپ اپنے کوگنیٹو میپ سے کلیئرٹی اور انکوڈیڈ انفارمیشن ان صاحب کے کوگنیٹو میپ کے اندر ڈال رہے ہیں اور جب آپ یہ کمیونیکیشن کر رہے ہوں گے تو آپ کی ایک کوڈیڈ لینگویج ہوگی جو شاید آپ میں اور ان صاحب کے اندر فیملیئر ہو اگر آپ یہ صاحب آپ کے بہت پرانے دوست ہیں تو آپ مختلف قسم کے ایسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ بہتر طریقے سے سمجھا سکیں ان صاحب کو مثال کے طور پر آپ کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ وہاں پر اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر ایک بھوت بنگلہ نما کا مکان نظر آئے گا اس بھوت بنگلے سے جب آپ لیفٹ سائڈ پہ ہوں گے تو ایک جیل ٹائپ کی جگہ آپ کو نظر آئے گی so these are the common encoded language words that we are using with the people لیکن اگر یہ صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہیں آٹو اور آپ کچھ ایسے انکورڈیڈ لفظ استعمال کرنا شروع کریں گے جو سب کے لیے کامن ہو سکتے ہیں مثلاً آپ انہیں کہہ سکتے ہیں there is a white dingy building that has a black gate with rusted paint on it اور وہ صاحب اس ساری انفارمیشن سے یہ سمجھ سکیں گے کہ یہ گھر کس طرح کا ہے سو آپ نیچرلی اپنے کوگنیٹو میپ سے دوسرے صاحب کے کوکنیٹو میپ کے اندر انفارمیشن ٹرانسفر کر رہے ہیں اسٹوڈینٹس یہاں پر ہم نے تھوڑی سی بات کی کہ مینٹل ریپرزینٹیشن اگر کوکنیٹو میپس ہوتے ہیں تو ان کے اندر انفارمیشن کیا ہمیشہ سے کلیئر ہوتی ہے دراصل کوکنیٹو میپس کے اندر انفارمیشن ہمیشہ سے کلیئر نہیں ہوتی یہ دراصل ہمارا انوائرمنٹ کے ساتھ فیملرائزیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ جب آ, اگلی اسٹیجز کی طرف بڑھتا جاتا ہے اور ہم انوائرمنٹ کے بارے میں زیادہ جانتے رہتے ہیں تو کوکنیٹو میپ کے اندر زیادہ انفارمیشن آتی رہتی ہے اب جب ہم کوگنیٹو میپس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم انڈیویجول ڈفرینسز کی بھی بات کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے اندر کوگنیٹو میپس بنانے کی صلاحیت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہو ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان کوگنیٹو میپس کو کوالٹیٹیولی انالائز کرنے کی کوشش کریں تو ان کے اندر مختلف قسم کے کانٹینٹس ہوں ہو سکتا ہے کہ خواتین اور مرد جب کوگنیٹو میپس بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کی ابیلیٹیز کے اندر کچھ ڈفرینسز ہوں اس بات کو بہتر سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو ایک ایکسرسائز دی تھی جس کے اندر آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی یونیورسٹی کے بارے میں اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے اس کوگنیٹیو میپ کو ذہن میں لائیں اور اس کے بعد اس کو صفحے پر لکھ دیں جب آپ اپنے یہ کوگنیٹو میپس اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو آپ یہ جان سکیں گے کہ آپ کا کوگنیٹیو میپ آپ کے دوسرے کولیگ کے کوگنیٹیو میپ سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے اور جب آپ یہ انفارمیشن میچ کریں گے تو اس سے آپ کو بہت انٹرسٹنگ فائنڈنگس ملیں گی آئی ہوپ کہ آپ نے ایکسرسائز کی ہو اور اس ایکسرسائز کے اینڈ پہ آپ کو بہت امیوزنگ یا انٹرسٹنگ ریزلٹس ملے ہوں اسٹوڈینٹس اب اس پوائنٹ کے اوپر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کوگنیٹو میپس کی دراصل کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اور یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا لنچ اسٹڈیز کو جس میں residents of three American cities were requested to draw the maps of their cities these were actually the cognitive maps these maps were analyse thoroughly and they were matched for the commonalities اور جو کامنالٹیز اس میپ کے اندر انہیں ملی ان کے اندر یہ پتا چلا کہ جب سب لوگ کامنیٹو میپس بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ مختلف قسم کی چیزیں تقریباً تمام لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں سب لوگ اس میپ کے اندر پاتس بناتے ہیں اور ان پاتس کے اندر ہم ٹریفک کے فلو کو کسی طرح سے شو کرتے ہیں the second thing is edges edges کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک شہر کا ایک پارٹ شہر کے دوسرے پارٹ سے کس طرح سے ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے ایجز دراصل ایک باؤنڈری کی طرح رول پلے کرتی ہیں کہ ایک significant part of the city how and where it connects with significant part of the city and what is the edge or borderline in between them discussed districts districts are two significant parts of the cities جن کو ہم ایک یونٹ کے طور پر لے سکتے ہیں اور ایک اکائی کے طور پر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں finally there are nodes nodes ایسی جگہیں جہاں پر ٹریفک کا فلو ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتا ہے روڈس انٹرسیکٹ کرتی ہیں and finally there are landmarks landmarks کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر صاحب کے مختلف قسم کے لینڈ مارکس ہوتے ہیں کسی بھی جگہ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اسٹوڈینٹس آج کے اس لیکچر میں ہم اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا about the anchor point hypothesis anchor point hypothesis was coined by the psychologist Golledge Gale and Tobler in 1987. According to the anchor point hypothesis, the regionalization and hierarchical organization of cognitive space is brought about by the active role of salient cues in the environment. Students, according to this hypothesis, جب بھی ہم کسی environment کو perceive کرتے ہیں تو انوائرمنٹ ہم کتنا کلیئرلی پرسیو کرتے ہیں اور ہمارا کوکریٹو میپ اس انوائرمنٹ کے حساب سے کتنا کلیئر ہے دراصل یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس انوائرمنٹ کے اندر سیلینس کے کتنے کیوز ہیں سیلینس سے دراصل ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ اس انوائرمنٹ کو ہم کتنا اس طرح سے آرگنائز کر سکتے ہیں کلیئرلی اور یہاں پر ہم ہمارا ایمفیس ہے according to this hypothesis about the features of the environment بعض انوائرمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو نیچرلی اس طرح سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ ان کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے اور بعض انوائرمنٹس ایسے ہوتے ہیں کچھ اس طرح سے وہ گرو اپ کر جاتے ہیں ڈس آرگنائز طریقے سے کہ شاید ان کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر پاکستان کے بعض شہر ایسے ہیں جو پراپرلی پلانڈ کیے گئے ہیں and one of those top cities is like the capital Pakistan Islamabad Islamabad ایک چھوٹا سا شہر ہے جب اس شہر کے اندر جائیں گے تو یہاں پر آپ کو زیادہ آرگنائزیشن نظر آئے گی جس کی وجہ سے شاید اسلام آباد کے اندر راستے ڈھونڈنے ذرا قدرے آسان ہے کراچی اور لاہور اسلام آباد کی نسبت بہت پرانے شہر ہیں بلکہ ان شہروں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ these are the ancient civilizations اور دا اینشینٹ کلچر سینٹرس یہ شہر دراصل پچھلے سینکڑوں ہزاروں سال سے گرو اپ کر رہے ہیں بن رہے ہیں اور انہوں نے مختلف فیزز دیکھی ہیں اپنی گروتھ کی ان مختلف فیزز میں it was probably not possible کہ ان شہروں کی ڈیولپمنٹ کو پراپرلی آرگنائز طریقے سے آگے بڑھایا جا سکے اور بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ شہر خود بخود گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں آبادی کے اندر مختلف ٹرینڈس آتے ہیں اور آبادیاں مختلف ڈائریکشنس کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور اسی حساب سے انفراسٹرکچر ریسورسز بھی آرگنائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر آپ ان شہروں کو اور اسلام آباد کے ویژول امیجز یا ایریل ویژول امیجز کو کمپیئر کریں تو probably you find out that the cities of Lahore and Karachi you might say that these are growing up in different directions and about Islamabad you might say this city looks like in a proper place اس کے اندر ہر چیز شاید آپ کو آرگنائزڈ نظر آ رہی ہو جس کی وجہ سے شاید آپ کو وہاں پر راستہ ڈھونڈنا آسان ہو لیکن اگر آپ لاہور یا کراچی کے اندر پہلی دفعہ گئے ہیں اور آپ نے وہاں پر رہنا شروع کیا ہے تو شاید آپ کو کچھ زیادہ وقت لگے لاہور اور کراچی کے فزیکل انوائرمنٹس اور فزیکل سراؤنڈنگس کو سمجھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ آپ اسلام آباد میں راستہ جلد ڈھونڈنا شروع کر دیں لیکن لاہور اور کراچی کیونکہ یہ شہر بہت بڑے ہیں اور شاید ان کی گروتھ بھی ذرا تھوڑی بہت ڈس آرگنائز ہے آپ کو کچھ زیادہ وقت لگے this was exactly the anchor point hypothesis according to which regionalisation and hierarchical organisation of cognitive brought about by the role of salient cues in environment کے اندر جو سیلینٹ کیوز ہیں وہ کوکنیٹ میپس کو کس طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں that is actually the bottom line for this point of this particular ہائیسٹینٹس جب ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں انوائرمنٹ کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم انوائرمنٹ کو سمجھیں گے نہیں اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے ہم اس انوائرمنٹ کے اندر اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کر سکتے اور جب تک ہم اپنے انوائرمنٹ کے اندر پراپرلی اڈیپٹیڈ نہیں ہیں تو ہمارا بہیویئر افیکٹو نہیں ہو سکتا اس انوائرمنٹ کے اندر جب ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں تو دو فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں نمبر ون جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے ہائپوتھس کے اندر ڈسکس کیا کہ وہ انوائرمنٹ کس طرح کا ہے کیا وہ آرگنائزڈ انوائرمنٹ ہے کیا اس کے اندر سیلینس کے کیوز ہیں number two individual differences in perception about that particular environment جس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیویجولس اس انوائرمنٹ کے اندر سروائو کر رہے ہیں ان انڈیویجولس کے اندر کیا خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے ان کو ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے کچھ اس لحاظ سے کہ یہ انڈیویجول یا ایک certain group of individuals have better natural capabilities to build up their cognitive maps and certain other individuals have other types of capabilities while they are countenancing the process or the function of building up their cognitive maps جب ہم انڈیویجول کی بات کرتے ہیں تو انڈیویجول کے اندر بھی بہت سارے فیکٹرس ہوتے ہیں جو انڈیویجولس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اپنے کوگنیٹو میپس بنانے میں before the fact that we are going to discuss the individual differences in the capacity of building up the cognitive maps in detail let me tell you that all those places where you you would to go and all those places that find very very good for yourself it is probably much easier for you to remember the to those places however the places that uh, you you don't don't find good or feel much uh, being on those places, you'll probably find a little bit of difficulty in identifying the ways to those places. دراصل یہ ڈفرینس کچھ اس وجہ سے ہے کہ شاید آپ نے افیکٹو لیول پہ مختلف جگہوں کو پرسیو کیا ہوا ہے اور اس کا جو سینٹیمنٹل کانوٹیشن ہے وہ نیگیٹو اور پازیٹیو ہونے کی وجہ سے آپ اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی ایک اور چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے اپروچ کرنا شروع کر دیتے ہیں so this naturally becomes part and of our understanding of individual when we are talking about our cognition about environment students سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ انوائرمنٹل ڈفرینسز کیا ہو سکتے ہیں کسی انوائرمنٹ کو مختلف ریفرنسز سے کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس انوائرمنٹ کے اندر لوگوں کو اپنی کوکنیٹو میپس بنانے میں زیادہ آسانی ہوگی یا اس انوائرمنٹ کے اندر لوگوں کو اپنے کوکنیٹو میپس بنانے کے اندر ڈفیکلٹی پیش آئے گی naturally environments differ from one and other in ease with which people are able to develop their cognitive maps یہاں پر ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو ہمارے سامنے آتا ہے سب سے پہلے that is the factor of legibility Legibility refers to the extent to which the spatial arrangement of a city facilitates a clear and unified image in the mind of its inhabitants بالکل جس طرح سے ہم نے اپنی پچھلی اگزامپل میں ڈسکس کیا کہ بعض شہر کچھ اس طرح سے آرگنائزڈ ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھنا ذرا آسان ہوتا ہے بعض شہر کچھ اس طرح سے آرگنائزڈ ہوتے ہیں کہ وہ مختلف ڈائریکشنس کے اندر ہوتے ہیں اور ان کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے سو so, uh, جب آپ بلٹ انوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں مثلاً اگر آپ اپنے اسکول کی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو اسکول کی بلڈنگ کے اندر آپ کو شاید ایک آرگنائزیشن نظر آ رہی ہو دراصل یہ آرگنائزیشن نہ صرف ہماری زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اس اسکول کے اندر بلکہ یہ ہمارے لیے ویژولی بھی ایک اچھا امپیکٹ اس وقت کریٹ کرتی ہے کہ ہمیں اس جگہ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اب اگر امیجن کیجئے کہ آپ کا school usually the building are constructed on the plots that are square or rectangle building is constructed in big circle یا and everything inside that building is placed in such and odd fashion that every time people side that building they tend to get confused مثلاً بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر مختلف پوائنٹس آف دا سٹی یا مختلف districts of that particular place are so similar to each other کہ آپ کو شاید ڈفرینشیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے دراصل یہاں پر اس انوائرمنٹ کے اندر جو سیلینس کے کیوز ہیں وہ اتنے زیادہ پرومیننٹ نہیں ہیں یا اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں ہیں کہ آپ ان کو ڈسکریمنیٹ کر سکیں یا ان کے درمیان میں ڈفرینشیٹ کر سکیں سو لیجبلٹی از اے فیکٹر جو کسی انوائرمنٹ کے اندر اس وقت آتا ہے جب اس انوائرمنٹ کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے کہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے جب ہم بلڈ انوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ سارے انوائرمنٹس جن کو سمجھنا آسان ہوتا ہے وہاں پر ہماری پرفارمنس قدرے بہتر ہوتی ہے کیونکہ جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ انوائرمنٹ میں جب تک ہم بہتر طریقے سے اڈیپٹ نہیں کر پائیں گے تب تک ہم اس انوائرمنٹ کے اندر اپنے آپ کو افیکٹولی کنڈکٹ نہیں کر سکیں گے اور جب ہم افیکٹولی کنڈکٹ نہیں کر پائیں گے تو ہماری پرفارمنس اس انوائرمنٹ کے اندر نیچرلی ریٹارڈ ہونا شروع ہو جائے گی اسی لیے جو ماڈرن بلڈنگ ڈیزائنس ہیں اس کے اندر اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ بلڈنگ ڈیزائن نہ صرف سمپل ہو بلکہ بہت زیادہ کنوینئنٹ ہو ساری چیزیں ایسی جگہوں کے اوپر لوکیٹڈ ہوں جہاں سے لوگ ان کو آسانی سے ڈھونڈ سکیں یا پھر نئے لوگ اگر ان بلڈنگس کے اندر آئیں تو وہ ان بلڈنگس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے اور ان کو سمجھنے میں ان اسٹرکچرس کو سمجھنے میں ان کو بہت زیادہ وقت نہ لگے عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آفیسز کے اندر اگر بلڈنگ کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس ایک دوسرے کے پاس ہیں اور ان ڈپارٹمنٹس کے درمیان میں جو ڈفرینسیشن ہے وہ بہت کلیئر ہے اور passages that connect different departments with each other those are also very very clear then there are great chances that people working within those offices will better coordinated with each other اور جب لوگوں کے لیے یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بیٹر پلیس کر سکتے ہیں ان کی فزیکل اورینٹیشن مختلف ڈپارٹمنٹس کے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں بہتر ہو جاتی ہے تو نیچرلی ان کی مینٹل کوآڈینیشن بھی بہتر طور پہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب ہم آج کل کے زمانے میں آرگنائزیشنل افیکٹونیس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ایسے بلڈ انوائرمنٹ ڈیزائن کریں جس کے اندر لوگ اپنی پرفارمنس کو میکسیمائز کر سکیں اپنے پوٹینشیل کو مزید بہتر سے بہتر نکھار سکیں اور آج کل کے زمانے میں آرگنائزیشنس کے اندر ٹیم ورکنگ کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے ٹیم ورکنگ کا کانسیپٹ اس وجہ سے بہت زیادہ ہے کہ ایک پروجیکٹ پر جب مختلف لوگ کام کرتے ہیں تو they can work on that particular project like say team of football players team of football is like eleven جو ایک گول کو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں اب یہ الیون پلیئر اگر ان کو یہ نہ پتا ہو کہ میرا لیفٹ ہاف کس جگہ پر ہے اور میرا سینٹر فارورڈ کس جگہ پر ہے اور ڈیفینس والے کس جگہ پر ہیں اگر ساری ٹیم کو یہ پتا نہ ہو کہ مختلف کنسٹیٹوئنٹس آف دا ٹیم کس جگہ پر پائے جا رہے ہیں تو وہ ٹیم شاید ایک یونیفائڈ طریقے سے موو نہیں کر سکے گی اگر آپ نے فٹ بال کا ایک میچ دیکھا ہو ٹی وی پر تو آپ کو بعض اوقات یہ محسوس ہوگا کہ گیارہ کھلاڑی ایک فٹ بال ٹیم کے جب اکٹھے موو کرتے ہیں تو شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ گیارہ کے گیارہ کھلاڑی are different parts of whole whole and that is actually the team coming back to the build environments جہاں پر لیجبلٹی زیادہ بہتر ہوتی ہے وہاں پر لوگ ایک ٹیم کے طور پر زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں فرسٹ آف آل ان کی فزیکل اورینٹیشن اتنی بہتر ہے کہ ان کے لیے بہت آسان ہے ایک دوسرے کو پلیس کرنا اور جب فزیکلی لوگ ایک دوسرے کو پلیس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے اندر آسانی پیش آتی ہے ان کو تو مینٹل کوآڈینیشن بھی نیچرلی اس کے ساتھ ساتھ امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مینٹل کوآڈینیشن امپروو ہونے کے ساتھ ہی ساتھ ان کا بہیویئر بھی زیادہ افیکٹو ہوتا ہے اور اپنے پوٹینشیل کو زیادہ بہتر طریقے سے میکسیمائز کر سکتے ہیں so coming back to the same point some cities اور سم پلیسز اور some buildings are design core and everything is placed very neatly around central core some buildings اور be designings the structure of the cities اور structure of the building mere it hot better coordination amongst the people یہاں پر الجبلٹی سے جب ہم آگے جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کسی اور ایریا کو ہم کس طرح سے ریکگناز کر سکتے ہیں which means that the area can be look at as in terms of the factors that make it more easily and and that make it for for the people to it it as as a unit اور as a whole areas areas of an environment are for for developing cognitive maps. Naturally legibility جب کسی بلڈنگ کے اندر ہوگی یا کسی شہر کے اندر ہوگی یا کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر ہوگی لوگ مختلف پارٹس کے اندر differentiate کر سکتے ہیں discriminate کر سکتے ہیں جب مختلف پارٹس کے اندر ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اور ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہیں تو ان پارٹس کی یا ان چھوٹے چھوٹے ایریاز کی جو ایک بڑے ایریا کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں ان کی ریکگنیزبلٹی بھی زیادہ ہو جائے گی نا let's talk about that what is actually the recognisability of a particular area کسی ایریا کو ہم کس وجہ سے زیادہ بہتر طریقے سے پہچان سکتے ہیں مثلاً اگر کسی ایریا کی ہم نے ریکگنائزبلٹی زیادہ بہتر کرنی ہو تو ہمیں کون سے فیکٹرس ہیں یا کون سے ہینڈلس ہیں جن کو ہم مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اور اس ایریے کی ریکگنیشن کو زیادہ آسان بنا سکتے ہیں اور کچھ اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ لوگ جب ان ایریاز کو ریکگنائز کرنا چاہیں تو وہ آسانی سے یہ کام کر سکیں اسٹوڈینٹس یہاں پر ہمارے پاس ریکگنائزبلٹی کا ایک چھوٹا سا فارمولا ہے recognisability is a function of C and D in this formula R represents recognisability F is naturally the function and C is centrality to population flow and D is architectural اور سوشل ڈسٹنگ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے شہر کی سگنیفیکینٹ جگہ کیا ہے تو آپ فوراً ان اے فلک آف سیکنڈ شاید مجھے بتا دیں کہ ہمارے شہر کی سینٹرل لوکیشن یہ یہ یہ ہو سکتی ہیں یہ چیزیں یہ ریسپانس آپ کے ذہن میں ایک دم سے کیوں آتا ہے دراصل آپ کسی بھی انوائرمنٹ کو جب پرسیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس دو بہت امپورٹنٹ کیوز ہوتے ہیں اس ایریا کی ریکگنائزبلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ centrality of the population flow یہ پاپولیشن فلو کس جگہ پر زیادہ ہے نیچرلی جس ایریا کے اندر پاپولیشن فلو بہت زیادہ ہوگا وہ ایریا ایک دم سے ریکگنائزبل ہو سکتا ہے جہاں پر لوگ زیادہ کلسٹر کر رہے ہیں وہ ایریا زیادہ ریکگنائز ہو سکتا ہے let's talk about canteen اس کینٹین کے اندر پاپولیشن فلو نیچرلی ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے اوپر زیادہ ہو جاتا ہے ریکگل اے جینٹل اور and they are not only eating food but they are chatting canteen is not only place to feed oneself but canteen اور place socialise and relax for while جس کی وجہ سے پاپولیشن کا فلو یہاں پر زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایریا ان صاحب کے لیے ریکگنائز کرنا لنچ ٹائم کے اوپر بہت آسان ہوگا لیکن امیجن کریں کہ اگر یہ صاحب صبح نو بجے کے قریب یا دس بجے کے قریب آفس میں آتے ہیں which is the time for the cup of tea اور coffee and now the time for lunch ان صاحب کے لیے اس وقت کینٹین کو امیڈیٹلی آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوگا کیونکہ وہاں پر پاپولیشن کا فلو نیچرلی بہت کم ہے اور اس وقت وہاں پر لوگ نہیں ہیں the next important factor is the architectural design اور the social distinct of a place نا it usually happens that in the offices جب جو کیفیٹیریاز ہوتے ہیں یا جو لنچ پلیسز ہوتی ہیں ان کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کے اندر بیٹھ کے پرسکون ہو سکیں اپنے آپ کو انٹرٹین کر سکیں کیونکہ آفس کی روٹین میں جب وہ صبح نو بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک کام کرتے ہیں اور بعض اوقات انہیں اوور سیٹنگ کرنا پڑتی ہے people tend to get on their work places at that time when they are tired that means their arousal level has increase beyond a certain level اور ان کی پرفارمنس آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے نٹ اب اگر ہم انہیں صاحب کی بات کرتے ہیں جن کی ہم نے اگزامپل دی پیچھے جو جب آفس میں آتے ہیں اگر دس بجے کے قریب آتے ہیں تو کینٹین ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے اگر لنچ ٹائم پہ آتے ہیں تو کینٹین ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم نے کینٹین کی ریکگنائزبلٹی زیادہ بنانی ہے زیادہ بہتر بنانی ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کینٹین کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ کوئی بھی صاحب جب آفس میں کسی بھی ٹائم پہ انٹر ہوں تو اس وقت وہ اس کینٹین کو پہچان سکیں اور ان کو ایگزیکٹلی exactly ایک دم سے پتہ چل جائے کہ یہ کینٹین ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم شہر کے ایریل ویوز دیکھتے ہیں تو ہاسپٹل کی بلڈنگس جو ہیں وہ ہمیں یا بڑی بڑی بلڈنگس جو ہیں وہ ہمیں بہتر طریقے سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ہاسپٹلس کی بلڈنگس کو کسی طرح سے مارک کر دیں تاکہ ہاسپٹل کی بلڈنگ آسانی سے ریکگنائزبل ہو سکے اور بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو ہیلی کاپٹرس کے ذریعے ٹرانسفر کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اور پائلٹس کے لیے اگر ان ایریاز کو ریکگنائزیبل بنانے کے لیے زیادہ بہتر کیوز پرووائڈ کیے جائیں تو وہ آسانی سے ان جگہوں کے اوپر لینڈ کر سکتے ہیں students I hope you would have understood through this discussion the formula the recognisability formula let me tell you this formula once again recognisability is actually the function of the centrality to the population flow as well as the architectural design اور social distinctiveness of a particular place students آئیے یہاں سے آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کوکنیٹو میپس جب ہم بناتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہمارے کوگنیٹیو میپس کسی چیز کے بارے میں یا کسی انوائرمنٹ کے بارے میں صحیح ہوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوگنیٹیو میپس کے اندر مختلف فالٹی انفارمیشن آ جاتی ہیں that there are errors in the maps people are actually prone to making a number of mistakes while they are building up their maps کیونکہ ہماری پرسپشن اس انوائرمنٹ کے بارے میں ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں ہے which is also witnessed by the fact کہ ہم اپنی پرسیپشن کو امپروو کرنے کے لیے مختلف گیجٹس مختلف انسٹرومینٹس بناتے رہتے ہیں مثلا ہم اپنے سائٹ کو بہتر کرنے کے لیے نہ صرف نظر کی اینک استعمال کر سکتے ہیں بلکہ ہم خورتبین کے ذریعے بہت باریک چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور دور بین کے ذریعے ہم اپنی سائٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک سرٹن ڈسٹینس سے بہت زیادہ آگے تک چیزوں کو دیکھ سکیں اسی طرح الیکٹران مائکروسکوپس ہیں اور بڑی بڑی دوربینیں ہیں so all these things are actually the instruments which are helping us gain better gain better information about the environment these things are actually adding our sensory organs to get and perceive more information, not only more information, but highly qualitative information about the environment around us. So, we are naturally not aided by these instruments or these gadgets all the time. And when most of the times when we are not aided by these gadgets, then we are naturally prone to making mistakes. And that is the time, instead of perceiving the accurate information, we are perceiving our environment in terms of illusions. Which goes to say that there are many types of errors that people are making in their cognitive maps. First of all, one thing that اور ون be اور ون پرابلم انکمپلیٹ میپس جب ہم میپس کو بنا رہے ہوتے ہیں اور کوکنیشن کے اوپر جب ہم ڈسکس کرتے ہیں میپس کو تو کوکنیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس انفارمیشن کو زیادہ پرسیو کرتے ہیں جس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں یا وہ انفارمیشن جو ہمیں پسند آتی ہے یہ وہ انفارمیشن جو ہمیں خوش بناتی ہے اس کے اوپر ہم زیادہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں اور نیگیٹو انفارمیشن کو ہم اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ جب ہم انوائرمنٹل کوکنیشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم بعض ایسی ڈیٹیلس مس کر دیں جو بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوں اس پرٹیکولر انوائرمنٹ کا لیکن because of certain personality factor with an emotional اور sentimental cue we tend to avoid that particular part of the environment in this case our cognitive map will give incomplete information but how can we safeguard ourselves uh, against this kind of uh, error? Of course, I told you at the start of the last lecture also that now this is a very, very difficult task. However, every time if we go in a new environment, we may try our level best to stay neutral and don't get the sentiments or the emotions hamper our perception somehow. That is probably one way that we can make our perception much better about different environments. After the incomplete maps, the second error that can take place in the cognitive maps is called distortion. Distortion is actually distortion of the reality. Reality could be different. What you are perceiving is actually different, which means what is out there, you don't get its right image in your mind, which actually means that there is wrong information going into your mind. And that wrong information is distorted information. Distorted information سے مطلب یہ ہے کہ جو ایگزیکٹ انفارمیشن ہے اس کی حیت کو کسی طرح سے تبدیل کر دیا گیا ہے اس کی حیت جب تبدیل ہوتی ہے تو اس کے اندر پرسنالٹی فیکٹرس بھی آتے ہیں اور انوائرمنٹل فیکٹرس بھی آ سکتے ہیں which cause to that we some areas closer to each other and we sometimes place some areas very distant from each other بعض اوقات ہمارے خیال میں دو علاقے کسی ایک شہر کے اندر بہت قریب پائے جاتے ہیں لیکن در حقیقت وہ دونوں علاقے شہر میں ایک دوسرے سے کافی دور ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک صاحب کے گھر اور آفس کے درمیان میں کافی زیادہ ڈسٹینس ہے اور ان کو روز آفس جانا پڑتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ روز آنے جانے کی وجہ سے وہ اس ایریا کے ساتھ اتنے زیادہ فیملیئر ہو جائیں کہ وہ شاید سمجھتے ہوں کہ میرے آفس کی ڈرائیو میں پچیس یا تیس منٹ لگتے ہیں لیکن جب وہ کسی دوسرے صاحب کو بتا رہے ہیں کہ میرا آفس میرے گھر سے یہاں پر ہے تو وہ ہو سکتا ہے اس ایریا کے بارے میں ان دونوں لوکیشنس کی کلوزنس کے بارے میں ایک کمپلیٹلی ڈفرنٹ امیج رکھتے ہوں probably that gentleman is not thinking that these two places are only two 25 five minutes from from each other those people new gentleman may start thinking thinking these two places are too far away from each other because he is not experienced. So these are some of the factors جن کی بیسس کے اوپر ہم ڈسٹارٹیڈ انفارمیشن اپنے پرسپچل سسٹم کے اندر ڈالتے رہتے ہیں students the next important error that we make while building up our cognitive maps is augmenting distortion کے اندر ہماری ریالٹی کے بارے میں پرسپشن فالٹی ہو جاتی ہے آگمینٹنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے تحت ہم مختلف چیزوں کے امپیکٹ کو یا افیکٹ کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں انکریز کرنا شروع کر دیتے ہیں بالکل جس طرح سے ان صاحب نے کہا کہ آپ کے آفس اور آپ کے گھر کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے اور جو صاحب روز یہاں پر آتے جاتے ہیں ان کے خیال میں فاصلہ صرف بیس پچیس منٹ کا ہے there is a there is a difference in both of these gentlemen's perception دراصل دوسرے صاحب اس ڈسٹینس کو آگمنٹ کر رہے ہیں because of his own personal factor augmenting also includes putting different kinds of elements in the environment that actually are not there, that actually do not exist in that particular environment. اور اکثر اوقات ہم جب مختلف انوائرمنٹس کو ریویو کر رہے ہوتے ہیں یا پرسیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں یا ایسے انفارمیشن اپنے کوکنیٹو میپ کے اندر ڈال دیتے ہیں جو دراصل وہاں پر موجود نہیں ہوتی students the next error that we make while we are perceiving is under prominence اور اوور پرومیننس بعض جگہیں ہمارے لیے بہت پرومیننٹ بن جاتی ہیں اور بعض جگہیں ہمارے لیے بالکل پرومیننٹ نہیں بنتی مثال کے طور پر جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر کے اندر اگزامپل دیا تھا کہ ایک ٹورسٹ جب کسی ایک نئے شہر کے اندر آتا ہے اور وہاں پر کچھ عرصہ گزارتا ہے تو اس سے اگر آپ پوچھیں کہ یہاں پر پرومیننٹ پلیسز کیا ہے تو وہ آپ کو کچھ جگہوں کے بارے میں بتانا شروع کر دے گا لیکن ایک اس شہر کا شہری جو اس شہر کے اندر کافی عرصے سے رہ رہا ہے اس سے جب آپ اس شہر کی مختلف جگہوں کے بارے میں پوچھیں گے تو اس کے لیے نہ صرف وہ ٹورسٹ والی جگہیں پرومیننٹ ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ بے شمار اور جگہیں ہیں جو ان صاحب کے لیے بہت زیادہ پرومیننٹ ہو سکتی ہیں سو so جب بھی ہم کوپنیٹیو میپس بنا رہے ہوتے ہیں اور انفارمیشن اپنے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں تو بعض چیزوں کی طرف ہم زیادہ امفیسس کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اوور پرومیننٹ ہو جاتی ہیں اور بعض چیزوں کی طرف ہم کم امفیس ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چیزیں ہمارے لیے انڈر پرومیننٹ ہو جاتی ہیں اسٹوڈینٹس یہ تو تھے وہ فیکٹرس جو انوائرمنٹ کے اندر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری پرسیپشن ڈسٹارٹ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے کوکنیٹو میپ کے اندر غلط یا رانگ انفارمیشن ڈال سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ it is eye it is not the eye that sees یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہو جاتی ہے کہ جو انڈیویجول اس انوائرمنٹ کو پرسیو کر رہے ہیں وہ انڈیویجول انوائرمنٹ کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں so we come to the second part of this section which would be a detail discussion on what are the individual students جب ہم انڈیویجول ڈفرینسز کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیچرلی کوگنیٹو میپس بہت بہتر بناتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوگنیٹو میپس بنانے کی خصوصیت تھوڑی سی کم ہوتی ہے نیچرلی انڈیویجولس کے اندر بہت سارے فیکٹرس ہیں جن کی وجہ سے امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے ان کی اس کیپیسٹی کے اوپر کہ وہ کوگنیٹو میپس کس طرح کے بناتے ہیں سائیکالوجسٹ نے کافی ساری ریسرچز کی جن کے اندر انہوں نے اس بات پر کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون کون سے مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں ایک انڈیویجول کے اندر جو اس کے کوکنیٹو میپ کو بہتر بناتے ہیں یا اس کے کوکنیٹو میپ کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم مختلف فیکٹرز کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلا جو فیکٹر میرے پاس ہے اس کے اندر ہم جینڈر ڈفرینسز کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان میں جب وہ کوکنیٹو میپس بنا رہے ہوتے ہیں تو عموماً کیا فرق دیکھنے میں آئے ہیں I hope find this part of the accurate than women ان کا یہ کہنا تھا کہ مرد حضرات جب اپنے میپس بنا رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں کے بارے میں تو ان کے جنرلی وہ کاگنیٹیو میپس نہ صرف زیادہ ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں بلکہ زیادہ ایکوریٹ اور مائنیوٹ انفارمیشن بھی ان کے اندر ہوتی ہے کمپیئر ٹو فیملس ناؤ مارکیو was conducted way back in nineteen thirty about eight years ago ان پچھلے اٹھتیس سالوں میں اگر دیکھا جائے تو دنیا نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اور بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ ہو چکی ہیں اس دنیا کے اندر اس کے ساتھ ہی ساتھ خواتین اور مردوں کے رولز کے اندر بھی بہت ڈفرینس آ چکا ہے ہو سکتا ہے کہ آج سے اٹھتیس سال پہلے خواتین اتنی زیادہ ایکٹیو نہ ہوں یا پروفیشنل لائف کے اندر ان کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ نہ ہو جتنی آج ہے ہم اپنے لیکچر کے اگلے پارٹ میں اس بات کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ڈفرینس کو ہم کس طرح سے اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں مسٹر ایپل یارڈ کی اس انڈرسٹینڈنگ کے اندر that cognitive maps of men are generally more exact than the cognitive maps of the women the next research that I can quote over here says that males tend to exhibit higher levels of cognitive organization such as using more mileage estimates or cardinal direction. This research was conducted quite recently in 1986 by Ward and Newcomb as and Overton. They said that when males are making up their cognitive maps, ان کے ان کوپریٹو میپس کے اندر مائلیج کی انفارمیشن زیادہ بہتر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ cardinal features which means different landmarks different places جس کی وجہ سے وہ راستے کو گائڈ کرتے ہیں اس قسم کی انفارمیشن بھی زیادہ ڈیٹیلڈ ہوتی ہے اور یہاں پر مرد حضرات کے میپس جو ہیں وہ خواتین سے ذرا بہتر ہوتے ہیں so this research was conducted actually exactly sixteen years after the previous research that I which was conducted by Appleyard the next research that I have over here is that city occasion by the construction of new connecting street were men اس ریسرچ کے اندر یہ دیکھا گیا کہ خواتین اور مردوں کے جو ڈسٹینس پارٹس کے بارے میں اندازے ہوتے ہیں ان کے اندر کس طرح سے تبدیلیاں آتی ہیں جب ان کو راستے چینج کرنے پڑتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے اور بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی ایک بلاک کے اندر نئی اسٹریٹس بن جاتی ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے مختلف راستے استعمال کیے جا سکتے ہیں اس ریسرچ کے اندر یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ جب اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں تو مردوں اور عورتوں کی ججمنٹس کے اندر کیا فرق پیدا ہوتے ہیں دیکھا یہ گیا کہ خواتین کی پرسیپشن آف ڈسٹینس زیادہ افیکٹ ہوتی ہے اس بات سے کہ وہ ایک نئے راستے سے انہیں جانا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے شاید وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ راستہ زیادہ چھوٹا ہے یا زیادہ بڑا ہے and I would like to break you attention to the point would come to thinks A to point B is more اور addition of the new streets ان کا اندازہ ڈسٹینس کے بارے میں زیادہ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور کم کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے however compare to females when it comes down to males ان کی پرسیپشن مور اور لیس زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہے ان ڈسٹینسز کے بارے میں جب نئی اسٹریٹس بن جائیں اور انہیں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک ایک نئے راستے کے ذریعے جانا پڑے the next research that I have over here to count to quote is women base the adjustments on influence from travel parts while men approach the task in more spatial manner دیکھا یہ گیا کہ خواتین جب ایک جگہ سے دوسری جگہ کے راستے کے بارے میں ڈسکشن کرتی ہیں یا اندازہ بناتی ہیں تو ان کے لیے ٹریول پاتھ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے However, جب مرد اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ یوزلی اسپیٹیل ججمنٹ کے اوپر اوپر زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا ڈسٹینس کتنا ہے اور یوزلی یہاں پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پرسیپشنس زیادہ سے زیادہ ایکوریٹ ہوں اور اس ایفرٹ کے اندر وہ کم از کم خواتین کی نسبت زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں Students, this was our discussion about the gender differences. Now, the next important point I have is socio-economic differences. کیا سوشیو اکنامک ڈفرینس کی وجہ سے بھی ہمارے کوگنیٹو میپس بنانے کی صلاحیت پر فرق آتا ہے different research for conducted and I have one over here to quote for you cognitive maps of people low in socio economic status are less complete and accurate than our individuals from higher socio economic status this research was conducted by mister 1974 students اس ریسرچ کے فائنڈنگس کچھ اس طرح سے تھے کہ جو لوگ لوور سوشل اکنامک کیٹیگری سے آتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ان کی ارننگ اور انکم کیپیسٹی کافی کم ہے ان کے کوگنیٹو میپس یوزلی اتنے ڈیٹیلڈ نہیں ہوتے کمپیئر ٹو دا پیپل جو لوگ ہائر سوشل اکنامک کیٹیگری سے آتے ہیں now why are these differences I invite you to think about it before I take you to the next part which is how experience plays and important role in building up people's cognitive maps students جب ہم ایکسپیرئنس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی انڈیویجول ڈفرینسز کافی زیادہ ہوتے ہیں مثلا جب آپ کسی جگہ سے زیادہ فیملیئرائز ہیں کسی جگہ پر آپ آنے جانے کا ایکسپیرئنس زیادہ ہے تو this is very natural thing کہ آپ کو اس جگہ کے بارے میں راستے زیادہ آسانی سے سمجھ آتے ہیں اور آپ کا کوپنیٹو میپ بھی اس جگہ کے بارے میں زیادہ بہتر ہوگا people draw more accurate and detail maps of areas in which they have had more experience اور جن جگہوں پر آپ کا ایکسپیرئنس کم ہے وہاں پر نیچرلی آپ کے جو کوپنیٹو میپ بنانے کی صلاحیت ہوگی وہ تھوڑی سی کم ہوگی However, there are certain professions or there are certain type of people who especially work hard in building up their capacity to build up their cognitive maps very, very fast and very, very accurate. For example, uh, the soldiers in the armed forces are trained to build up the cognitive maps very, very fast because they are trained کہ وہ کسی بھی انوائرمنٹ کو اس کے مختلف پارٹس کے اندر کنورٹ کر سکیں اور اس انوائرمنٹ کو امیڈیٹلی اپنے مائنڈ کے اندر پرزرو کر سکیں because this kind of information may play a vital role for themselves similarly there are different people جن کا business requires them to travel to many different places. Now, these people, when they go to different cities or different countries of the world, they are not only skilled by their experience, but they are also trained uh, through their conscious efforts to build up fast and quick cognitive maps of different places. Students, the next factor that impacts uh, uh, people's ability, or based upon which we can categorize people with reference to their individual differences to making cognitive maps is mobility. It is very easy to understand, and there is nothing surprising that if a husband is a working person and wife is uh, a housewife, then husband is going out to the office every day. Husband has the job to go through the city and go to different places. So naturally, husband would be more trained, and his perception and cognitive maps about the city would be more accurate then the housewife who spend most of her time at home اسی وجہ سے ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو جب جینڈر ڈفرینسز کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ way back in in that research was was which it found کہ کوکنیٹو میپس جو ہیں وہ خواتین کے زیادہ ایکوریٹ نہیں ہوتے ان کے اندر زیادہ بہتر انفارمیشن نہیں ہوتی کمپیئر ٹو میلس تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ان نائنٹین سیونٹی زیادہ تر خواتین پروفیشنل لائف کے اندر نہ ہوں لیکن آج کل کے زمانے میں خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا پڑتا ہے اور خواتین کی پروفیشنل انگیجمنٹس بہت زیادہ انکریز ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے شاید ان کی اس کوگنیٹیو میپ بنانے کی صلاحیت کے اوپر زیادہ پازیٹیو امپیکٹ آیا ہو اسٹوڈینٹس اس پوائنٹ کے اوپر میں چاہوں گا کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں کوکنیٹو میپس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے we can call it a small activity I would just want you to imagine fearless day for you بدھ کے دن آپ کو کیا کیا کام کرنے ہیں میں ان کی ایک چھوٹی سی لسٹ آپ کو You also have a committee meeting in the administration building at about 10:30. Then when the committee meeting is over, then you have to get to another place, which is the post office, in order to post your letters. After you have posted your letters, you have to go to your bank to submit your paycheck so that you could get the money and you could pay the bills of your utilities. After that is over, you have to come back to the campus and attend one more class. And right after attending that one more class, you actually have to go pick up your friend and go for your cricket practice. And in all this while, if you are doing everything very, very quickly and very, very fast, you have to have the opportunity to give yourself a break sometime during the afternoon and have your lunch. And simultaneously, you are meeting with different colleagues and you are having different types of discussions with them. And along with that, different thoughts are going across in your mind. Now, Wednesday is really busy day. The question is, can you carry out all of those activities on Wednesday? Of course, you can say that this is uh, not a big miracle. I do it every day. However, let us imagine that you are new in the campus and you are out of your town. Can you still conduct all of these activities with the same speed at the same rapid rate? You might say that, well, maybe in the first uh, week or 10 days, I might not be able to pull all of these errands in exactly about the prescribed time. So why would you say that? It is only because that your cognitive map has not been properly developed yet, and that is why your speed would be much reduced to conduct yourself in the given environment. Students, یہاں پر ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہم نے ڈسکس کیے تھا کوکنیٹو میپس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے مختلف functions that cognitive maps furnish for ourselves students یہاں پر مجھے اجازت دیجیے جاتے جاتے امید کرتا ہوں کہ آپ کا وقت خوشگوار گزرے گا اور آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ